شاعر معرفت حضرت خالد اقبال طائب صاحب دمن بارا کی دوسری کیسٹ پردہ اٹھا رہا ہوں میں پردے کے باب سے پیش خدمت ہے پردہ اٹھا رہا ہوں میں پردے کے باب سے ایک سال کے اندر دوسرے بالیوں کی اشاعت اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی عارفانہ شاعری کو اہل ذوق افراد نے بے انتہا پسند کیا ہے اندرون بیرون ملک آپ کی شاعری ایک لاسانی مقام رکھتی ہے حضرت کے دو مجموعہ کلام بنام صبح ہونے والی ہے اور تم اپنی قید میں لے لو شائع ہو چکی ہے دیکھو کہ ہو رہا ہے جدا رخ نقاب سے دیکھو کہ ہو رہا ہے جدا رخ نقاب سے ذہنوں پہ بوجھ ہو کے سماعت پہ وار ہو ذہنوں پہ بوجھ ہو کہ سماعت پہ بار ہو حق عرض کریں گے ہو مقدر میں دار ہو ذہنوں پہ بوجھ ہو کہ سماعت پہ بار ہو حق عرض کریں گے ہو مقدر میں دار ہو نہ ہو ہماری گزارش پہ بیٹیاں برہم نہ ہو ہماری گزارش پہ بیٹیاں ہر گز نہ احتجاج کریں پہ بیویاں ہر گز نہ احتجاج کریں پہ بیویاں ہر ایک مومنا سے ہے قرآن کا یہ خطاب ہر ایک مومنا سے ہے قرآن کا یہ خطاب گھر سے نکلتے وقت نہ ہرگز ہو بے حجاب گھر سے نکلتے وقت نہ ہرگز ہو بے حجاب اللہ کو یہ پوش برائی ہے نا پسند اللہ کو یہ پوش برائی ہے نا پسند خود ہم کریں یہ غور کہ ہم کو ہے کیا پسند خود ہم کریں یہ غور کہ ہم کو ہے کیا پسند شادی شدہ ہو یا ہو جوان سال لڑکیاں پھرتی ہیں کس ادا سے وہ مردوں کے درمیان شادی شدہ ہو یا ہو جوان سال لڑکیاں پھرتی ہیں کس ادا سے وہ مردوں کے درمیان ابلی ستا میں ہے یہ ان کو خبر نہیں ابلی ستا میں ہے یہ ان کو خبر نہیں معلوم اس عمل کا ہو جیسے سمر نہیں معلوم اس عمل کا ہو جیسے سمر نہیں خوف خدا نہیں ہے تو شرم و تو ہو خوف خدا نہیں ہے تو شرم و حیات ہو نسوانیت کی ان میں کوئی ایک ادا تو ہو نسوانیت کی ان میں کوئی ایک ادا تو ہو کپڑوں کے باوجود برہنا ہے ان کے تن کپڑوں کے باوجود برہنا ہے ان کے تن پہنے گی جہنم میں وہ آتش کے پیر ہن پہنے گی جہنم میں وہ آتش کے پیر ہن پردہ اٹھا رہا ہوں میں پردے کے باب سے دیکھو کہ ہو رہا ہے جدا رخ نقاب سے خوشبو لگا کے پھرتی ہے جو آج بے قطر خوشبو لگا کے پھرتی ہے جو آج بے فتن کل ناک بند ہوتے ہی پہنچے گا وہ ضرور کل ناک بند ہوتے ہی پہنچے گا وہ جس کی کسی طرح سے تلافی نہ ہو سکے جس کی کسی طرح سے تلافی نہ ہو سکے کوشش کے باوجود معافی نہ ہو کوشش کے باوجود معافی نہ ہو سکے بنٹھن کے جب نکلتی ہے ہم جولیوں کے سنگ بنٹھن کے جب نکلتی ہے ہم جولیوں کے سنگ بھی آن ملتا ہے ہم ٹولیوں کے سنگ شیطان بھی ملتا ہے ٹولیوں کے سنگ کہتا ہے وہ مردوں سے ادھر دیکھنا بکار کہتا ہے وہ مردوں سے ادھر دیکھنا بکار دنیا کے مزے نقد ہیں اور آخرت ادھار دنیا کے مزے نقد ہیں اور آخرت ادھار ہے روشنی کا دور پرانے خیال چھوڑ ہے روشنی کا دور پرانے خیال چھوڑ کر پیر نفس حرام و حلال چھوڑ کر پیر نفس حرام و حلال چھو جب قلب تیرا صاف نظر تیری پاک ہے جب قلب تیرا صاف نظر تیری پاک ہے کس طرح تیرا کوئی عمل شرمنا کس طرح تیرا کوئی عمل شرمنا ہے تصویر میں تو حسن مصور کا اثر دیکھ تصویر میں تو حسن مصور کا اثر دیکھ آئی نئے جمال بسد چشم نظر دیکھ آئی نئے جمال چشم نظر دیکھ اللہ بچائے ہمیں شیطان کی چال سے اللہ بچائے ہمیں شیطان کی چال سے مردوں کو پھانستا ہے وہ عورت کے جال سے مردوں کو پھانستا ہے وہ عورت کے جال سے پردہ اٹھا رہا ہوں میں پردے کے باب سے پردہ اٹھا رہا ہوں میں پردے کے باب سے دیکھو کہ ہو رہا ہے جدا رخ نقاب سے سڑکوں پہ امتحان ہے مردوں کا ہر طرف سڑکوں پہ امتحان ہے مردوں کا ہر طرف غافل ذرا ہوئے کہ ہوئی عقل بر طرف غافل ذرا ہوئے کہ ہوئی عقل بر طرف ممکن نہیں کہ مرد ملوث نہ ہونے پائے ممکن نہیں کہ مرد ملوث نہ ہونے پائے پانی پہ چلے اور نہ تلوے بھگونے پانی پہ چلیں اور نہ تلوے بھگونے پائے یوں تو قصوروار وار ہے مرد کم نہیں یوں تو قصوروار وار ہے مرد کم نہیں بے پردگی پہ بہن بیٹی کے غم نہیں بے پردگی پہ بہن بیٹی کے غم نہیں اکبر نے وجہ اصل بتائی ہے بہت خوب اکبر نے وجہ اصل بتائی ہے بہت خوب مردوں کو اسی راہ سنائی ہے بہت خوب مردوں کو اسی راہ سنائی ہے بہت خوب جس واقع کو نظم کیا ہے وہ دیکھیے جس واقع کو نظر کیا ہے وہ دیکھیے کس درد سے یہ قطعہ لکھا ہے وہ دیکھیے کس درد سے یہ قطعہ لکھا ہے وہ دیکھیے بے پردہ کل جو آئی نظر چند بیویاں بے پردہ کل جو آئی نظر چند بیویاں اکبر زمیں میں غیرت قومی سے گل گئے اکبر زمین میں غیرت قومی سے گر گیا پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ تھا کیا ہوا پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ تھا کیا ہوا کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا بے پردگی کا سن محرک جو مرد ہے بے پردگی کا سل محرک جو مرد ہے جب ہی تو اس کا جذبہ غیرت بھی سرد ہے جب ہی تو اس کا جذبہ غیرت بھی سرد ہے پردہ اٹھا رہا ہوں میں پردے کے باب سے دیکھو کہ ہو رہا ہے جدا رخ نقاب سے کہنے کو ہے مگر کچھ خبر نہیں کہنے کو نگہ ہے مگر کچھ خبر نہیں ہے گھر کی خواتین کدھر کچھ خبر نہیں ہیں گھر کی خواتین کدھر کچھ خبر نہیں پھر سر بازار ہے جیسی پھرا کرے پھر سر بازار ہے جیسی پھرا کرے غیروں سے خود نگاہ یہ ٹھنڈی کیا کر غیروں سے خود نگاہ یہ ٹھنڈی کیا کرے ایک عہد ہو جیسے کہ یہ مردوں کے درمیان ایک عہد ہو جیسے کہ یہ مردوں کے درمیان بے پردگی پہ کوئی بھی ہرگز نہ بولے ہاں بے پردگی پہ کوئی بھی ہرگز نہ بولے ہاں یوں ذائقے نگاہ کے تبدیل ہو سکے یوں ذائقے نگاہ کے تبدیل ہو سکے آنکھیں نئے نئے سے نظارے سمو سکے آنکھیں نئے نئے سے نظارے سمو سکے آپس کی بات اپنے ہی بس در میں آ رہے آپس کی بات اپنے ہی بس در میں آ رہے آئیں رب تو ضبط بظاہر بذاہ رہے آئیں رب تو ضبط بظاہر نار پردہ اٹھا رہا ہوں میں پردے کے باب سے دیکھو کہ ہو رہا ہے جدا رخ نقاب سے پردہ ہماری قومی تشخص کی جان ہے پردہ ہماری قومی تشخص کی جان ہے وابستہ اس قوم کی ملت کی شان ہے وابستہ اس قوم کی ملت کی شان ہے پردہ ہماری ماں کی غیرت ہے لاج ہے پردہ ہماری ماں کی غیرت ہے لاج ہے رفت ماب بہنوں کے سر کا یہ تاج ہے رفت ماب بہنوں کے سر کا یہ تاج ہے پردے سے ہے حیا کا تعلق یہ جان لے پردے سے ہے حیا کا تعلق یہ جان لے للہ اس کو لازم و ملزوم مان لے للہ اس کو لازم و ملزوم مان لے پردہ کسی کے حسن کی توہین تو نہیں پردہ کسی کے حسن کی توہین تو نہیں بے پردگی میں حسن کی تزئین تو نہیں بے پردگی میں حسن کی تزین تو نہیں پردے کا حسن پردے میں رہ کر ہی دیکھنا پردے کا حسن پردے میں رہ کر ہی دیکھنا در پر دبوجھ بوجھ دے کا سہ کر ہی دیکھنا در پر دبوجھ بوجھ دے کا سہ کر ہی دیکھنا بے پردگی کی رس کے ہم ہیں اسیر کیوں بے پردگی کی رس کے ہم ہیں اسیر کیوں پشوردہ ہو چکا ہے ہمارا ضمیر کیوں پشوردہ ہو چکا ہے ہمارا ضمیر کیوں پردہ حیا کی شاخ ہے عفت کا پھول پردہ حیا کی شاخ ہے عفت کا پھول ہے بے پردگی میں حسن فقط ایک بھول ہے بے پردگی میں حسن فقط ایک بھول ہے پردہ پار سائی کا ضروری اصول ہے پردہ پار سائی کا ضروری اصول ہے پردے کا اہتمام تو حکم رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پردہ ہی پارسائی کا ضروری حصول ہے پردے کا اہتمام تو حکم رسول ہے پردہ صحابیات میرا تھا اس طرح پردہ صحابیات میرا تھا جس منہ کے ساتھ روح کا رشتہ ہو جس طرح جس منہ کے ساتھ روح کا رشتہ ہو جس طرح پردہ اٹھا رہا ہوں میں پردے کے باب سے دیکھو کہ ہو رہا ہے جدا رخ نقاب سے ایک واقعہ سناؤں یہاں آز رہے مثال ایک واقعہ سناؤں یہاں آز رہی مثال معلوم جس سے ہو ہمیں ان کی حیات حال معلوم جس سے ہو ہمیں ان کی حیا حال رکنیک وقت شخص ہوئے جنگ میں شہیر رکنیک وقت شخص ہوئے جنگ میں شہید تقدیر میں ازل سے لکھا تھا انہیں شیر تقدیر میں ازل سے لکھا تھا انہیں جب والدہ کو ان کی کہیں سے ہوئی خبر جب والدہ کو ان کی کہیں سے ہوئی خبر پہنچی درے حضور کا ہم اثر پہنچی درے حضور کا ہم اثر بے چین و مضطرب تھی مگر تھی وہ بانقاب بے چین و مضطرب تھی مگر تھی وہ بانقاب چھوڑا نہ تھا غموں میں بھی اف دام نے حجاب چھوڑا نہ تھا غموں میں بھی اف دام نے حجاب دل ان کا زخم زخم تھا آنکھوں میں عشق تھے دل ان کا زخم زخم تھا آنکھوں میں عشق تھے پردے میں اس طرح تھی کہ سب رشک تھے پردے میں اس طرح تھی کہ سب رشک تھے گو سب کو تھی خبر کے تقوا کا ہے کمال گو سب کو تھی خبر کے تقوا کا ہے کمال پھر بھی کسی نے ان سے یوں ہی کر لیا سوال پھر بھی کسی نے ان سے یوں ہی کر لیا سوال تاریخ کسی پہ ہوتا ہے جب گروں ملال تاریخ کسی پہ ہوتا ہے جب گروں ملال اپنا سنبھلنا آپ ہی ہو جاتا ہے محال اپنا سنبھلنا آپ ہی ہو جاتا ہے محال صدمے سے ایک طرف تو آپ اس قدر نڈال صدمے سے ایک طرف تو آپ اس قدر نڈال اور دوسری طرف یہ حجابات کا خیال اور دوسری طرف یہ حجابات کا خیال کیا راز ہے بتائیں تو اس اہتمام میں کیا راز ہے بتائیں تو اس اہتمام میں غم اپنے کام میں ہے اور آپ اپنے کام میں غم اپنے کام میں ہے اور آپ اپنے کام اس پر جواب ان کا بہت مختصر سا تھا اس پر جواب ان کا بہت مختصر سا تھا لیکن یہ سچ ہے لہجہ بڑا موت سا تھا لیکن یہ سچ ہے لہجہ بڑا موت سا تھا فرمایا جان لگتے جگر تھی گزر گئی فرمایا جان لگتے جگر تھی گزر گئی غیرت تو اس کے ساتھ نہیں میری مر گئی غیرت تو اس کے ساتھ نہیں میری پردہ اٹھا رہا ہوں میں پردے کے باب سے دیکھو کہ ہو رہا ہے جدا رخ نقاب سے کاش ان کو صحابہ کی حیا سے سب ملے کاش ان کو صحابہ کی حیا سے سب ملے کچھ اپنی زندگی میں بھی ان کی رکھ ملے کچھ اپنی زندگی میں بھی ان کی ملے ایک ہم ہے ایک وہ بھی مسلمان تھے آخر ایک ہم ہے ایک وہ بھی مسلمان تھے آخر وہ کوئی فرشتے نہ تھے انسان تھے آخر وہ کوئی فرشتے نہ تھے انسان تھے آخر ہم ان کی تو کیا نقل ہی کریں ہم ان کی تو کیا نقل ہی کریں گر ابتدا میں پیروی عقل ہی کرے گر ابتدا میں پیروی عقل ہی کرے کھل جائے ہم پہ راز کے پردہ ہے چیز کیا کھل جائے ہم پہ راز کے پردہ ہے چیز کیا اسلاف نے سکھائی تھی ہم کو تمیز کیا اسلاف نے سکھائی تھی ہم کو تمیز کیا موقع ہے راہ حق کی طرف رخ کو موڑ لے موقع ہے راہ حق کی طرف رخ کو موڑ لے رشتہ جو دھی جی سے ٹوٹ گیا ہے وہ جوڑ لے رشتہ جو دھین جی سے ٹوٹ گیا ہے وہ جوڑ لے ہو جائیں سارے مل کے خدا کی طرف جو ہو جائیں سارے مل کے خدا کی طرف رجوع پردے کا اہتمام کریں آج سے شروع پردے کا اہتمام کرے آج سے شروع ایمام ہے حرارت بھی کچھ گیا نہیں ایمان ہے حرارت بھی کچھ گیا نہیں آئی نہیں قیامت ابھی کچھ گیا نہیں آئی نہیں قیامت ابھی کچھ گیا نہیں وہ وقت آ گیا ہے کہ تائب ہوں اب سے ہم وہ وقت آ گیا ہے کہ تائب ہوں اب سے ہم اور مانگ لے پناہ خدا کے غضب سے ہم اور مانگ لے پناہ خدا کے بسب سے ہم پردہ اٹھا رہا تھا میں پردے کے باب سے پردہ اٹھا رہا تھا میں پردے کے باب سے یعنی کہ ہو رہا تھا جدا رخ نقاب سے یعنی کہ ہو رہا تھا جدا رخ نقاب سے